فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے